عمر بن عامر انصاری نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا آپ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے بھی لگوائے آپ کسی کی اجرت کے معاملے میں کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے تھے بلکہ زیادہ ہی عطا فرماتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچاس